انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اس پر وہ شخص خاموش سا ہو گیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ روزے نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو تریپن